بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم دوستو علماء کرام اور آپ نے علماء کرام کے بہترین بیانات سماعت فرمائے اور سنے اور اس زمانے کے مطابق اور حالات کے مطابق بیانات بھی ہمارے سامنے آئے خصوصاً بیت المقدس یہ حالات جو تقریباً ستر بہتر یا پچہتر سال سے ظالموں کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں پر مختلف مظالم اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کے متعلق ہم نے سنا اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس اسلامی مضبوط حکومت نہ ہو تو سب لوگ ان کو لقمہ بنائیں گے نوالہ بنائیں گے اور جیسے ابو داود کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی مثال ایسی ہوگی جیسے دسترخوان پر کھانا رکھا جائے اور چنا جائے اور لوگ آ کر کھاتے ہیں اسی طرح غیر مسلم آ کر مسلمانوں کو اور لقمہ بنائیں گے اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی خلافت کوئی حکومت مضبوط فوج مضبوط طاقت نہیں ہوگی افراد کے پاس عام لوگوں کے پاس تو مال ہوگا لیکن طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی اس لیے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے کھانا لوگ کھاتے رہتے ہیں لوگ ان کو لقمہ بنائیں گے صحابہ کرام نے خواہش کیا یا رسول اللہ یہ ہماری قلت اور کم کمی کی وجہ سے تعداد ہماری کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن دنیا کی محبت بڑھ جائے گی موت سے خوف پڑ جائے گا اس لیے ہمارا یہ حال ہوگا اس وجہ سے شروع ہی سے غیر مسلم مسلمانوں کی خلافت کے دشمن ہیں کسی طرح خلافت ختم ہو جائے خلافت کا مطلب مسلمانوں کے ایک مرتبہ طاقت اور خلیفہ اس کے ختم ہونے کے پیچھے لگی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا جنہوں نے شام کو فتح کیا جن کی مضبوط حکومت تھی اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا فرمایا میں نے بہترین آدمی تمہاری اوپر مقرر کیا تمہاری لیے مقرر کیا حضرت عمر کی شان شوکت کو جب غیر مسلم دیکھتے تھے تو غیر مسلم جلتے تھے ان کو ہٹانا چاہیے جب یہ ہٹ جائے گا بس پھر ہمارا کام ہوگا مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور پھر مسلمانوں کو پیٹ میں اتارنا اور لوگ بنانا آسان ہو جائے گا اس سلسلے میں غیر مسلموں کے جو تین آدمی تھے ایک ہرمزان جو ایرانی اور مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا اوپر سے ایک اور غیر مسلم مسیحی کرسچن اس کا نام اکثر کتابوں میں جفینہ لکھا ہے وہ اور تیسرا حضرت مغیر شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا ابو لؤلؤ ابو لولو فیروز اور وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا یہ تینوں رمضان اور ابو لولو اور جفینہ یہ تینوں مغرب کے بعد ایک جگہ کھڑے تھے اور بات چیت کر رہے تھے اور ان میں ایک کے پاس ابو لولو کے پاس ایک خنجر تھا خنجر اور ایسا خنجر تھا جس کے دونوں کناروں کو چڑیا ہوں یعنی اس کو درمیان سے پکڑتے تھے دستہ جس کو کہتے ہیں اس کے پکڑنے کا کی جگہ درمیان میں اور ایک طرف بھی چھری نکلی ہوئی ہے اور دوسری طرف بھی چھری نکلی ہوئی اس چھری کو اس خنجر کو اردو میں بھی خنجر کا لفظ استعمال ہے لیکن عربی میں خنجر ہے اچھا۔ اور ان در اردو میں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر دونوں جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے امیر مینا کا شعر ہے تو اس کو زہر میں بجھایا تھا زہر میں بجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس اس کو آگ میں رکھتے تھے جب وہ سرخ ہو جاتا تھا تو پھر اس کو زہر کی پانی میں رکھتے تھے جی۔ اور زہر وہ چوس لیتا تھا جی۔ پھر وہ جس کو تھوڑا سا بھی لگ جاتا تو وہ نہیں بچ سکتا وہ خنجر ان تینوں کے پاس تھا اب وہ کے پاس چادر میں چھپا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ عبد الرحمن وہاں سے گزر رہے تھے ان کو جب ان تینوں نے دیکھا تو یہ منتشر ہو گئے ادھر ادھر بھاگ گئے اور وہ خنجر گر گیا اس کو عبد الرحمن نے دیکھا کہ کس طرح خنجر ہے پھر یہ واقعہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ابو لولو آیا اس نے کہا میرے اوپر میرے آقا نے میرے مولا نے میرے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہفتے میں ہمیں اتنا دو باقی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ تو مجھے مجھ پر ہفتے میں اتنا لگایا ہے کوئی خاص تعداد بتلائی اور یہ مجھ پر زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کیا کام کرتے ہیں اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں پرانے زمانے میں عورتیں چکی پیستی تھی اور ڈاکٹر لوگ اب کہتے ہیں کہ اگر عورت چکی پیسے پیستی ہے پیسے گی تو یہ اس کی پورے بدن کے لیے پورے جسم کے لیے ایکسرسائز ہے اور اس کو عام بیماریاں نہیں آئیں گی جو بھی عورتوں کی بیماریاں لیکن اب تو پہچاننے کے لیے بھی چکی نہیں ملتی چکی کیسی ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے ایک مولانا صاحب نے کہا ہندوستان پاکستان میں بڑی مشکل سے مجھے ایک چکی ملی اور میں نے یہاں منگوائی بہت اچھے یوگا کا شوق تھا اب ہمارے زمانے میں خواتین اور عورتیں تہجد کے وقت پہنچتی تھیں مختصر تہجد پڑھتی تھی اس کے بعد بھینس اور گائے کے لیے ہم اس کو وانڈا کہتے تھے گھاس وغیرہ کا انتظام کرتی تھی دودھ نکالتی تھی اس کے بعد چیک کی پیستی تھی فجر کی نماز پڑھ کر کے ناشتہ چائے وغیرہ میں مشغول ہو تو وہ اتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی سو سال ایک سو دس سال کی اور اب جھاڑو دینا خواتین کے لیے مشکل ہو گیا کیا کریں بہرحال اس زمانے کی مچھلی کی چکی بار میں چکیاں بناتا ہوں اور بیچتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے علاوہ مدینہ منور میں کوئی اور چکی بنانے والا ہے اس نے کہا نہیں صرف میں ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر جو جو آپ کے اوپر ٹیکس لگایا یا آپ کے اوپر جو درہم لگائے ہیں وہ زیادہ نہیں جب آپ صرف یہ کام کرتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی انکم ہے تو تھوڑا سا انکم آپ اپنے آقا کو دیتے ہیں باقی مزے اڑا کر کھاتے ہیں اس نے کہا ابو نے کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کو سب لوگ یاد کریں گے آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کو لوگ ذکر کرتے رہیں حضرت عمر نے فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی لیکن جب کسی کام کو کیا نہیں ہو تو اس سے پہلے کسی کو پکڑنا صحیح نہیں ہے اس لیے حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد یہ خنجر کا واقعہ آیا اس لیے کہ مسیحی یہودی مجوسی یہ سمجھ رہے تھے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہے جب تک خلافت زندہ ہے تو خلافت ترقی کرتی جائے گی اسلام اور مسلمان پھیلتے جائیں گے چنانچہ فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ابو لولو نے حملہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نماز کو مکمل کرنے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا حضرت عبد الرحمٰن نے مختصر نماز پڑھائی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم کو شہید کیے گئے ظالموں نے یہ سمجھا جیسے آپ نے سنا کہ وہ مسلمانوں کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے حالانکہ مسلمانوں اور اسلام کی ترقی غیر مسلموں کی ترقی اس لیے کہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ لشکر کی ضرورت پڑی اور شام کے ایک شہر سے لشکر کو اٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا جو جہاں مسیحی رہتے تھے کرسچن رہتے تھے کہ ہم نے اپنی فوج کو ہٹایا اب تم خود اپنی حفاظت کرو اور ہم تم سے جو ٹیکس لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے معمولی درجے کا ٹیکس ہوگا کسی پر ایک درہم کی غریب آدمی کو پورے سال میں بارہ درہم ہم دینے پڑتے بارہ درہم متوسط مالدار ہوتا تھا اس سے چوبیس درہم ہم دیتے تھے ٹوینٹی فور درہم ہم جو انتہائی مالدار ہوتا تھا اس سے فورٹی ایٹ لیتی ہم معمولی ہے تو یہ کہا گیا کہ ہم نے فوج کو ہٹایا آپ خود اپنا انتظام کر لیں ہم آپ سے جو لیتے ہیں ہم آپ سے جو رقم لیتے ہیں وہ نہیں لیں گے جو مسیحی تھی وہ چیخنے لگے کہنے لگے حضرت آپ ہم سے اپنی فوج کو نہ ہٹائیں اور ہمیں اپنی اوپر نہ چھوڑیں ورنہ پھر ہمارے درمیان لڑائیاں ہوں گی اور ہمارے سردار ہم کو خوب دبائیں گے اور ہم سے بہت زیادہ رقم لیں گے مہربانی کر کے آپ ہماری حفاظت کریں مسلمان خلافت مسلمانوں کی بھی حفاظت کرتی تھی اور غیر مسلموں کی حفاظت بھی کرتی تھی لیکن اناس اعداء لما جہلو جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس چیز کے لوگ دشمن ہوتے ہیں چنانچہ وہ تو اسلام کے خلاف تھے ظالم مسلمانوں کے خلاف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ختم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف وحضرت علي رضي الله عنه حضرت سعد رضي الله عنه ان کی شورا بنائی یہ ان کی شورا ہوگی اور وہ فیصلہ کرے گی شورا میں عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت علی اور حضرت عثمان بھی شامل تھے طلحہ زبیر اور سعد بھی شامل تھے چھ آدمیوں کی شورا بنائی چھ آدمیوں میں سے تین آدمی سعد طلحہ زبیر الگ ہو گئے اور تین آدمیوں کو کام حوالہ کیا علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن زبیر عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو آپ مجھے اختیار دے دیں اس لیے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا تو میں آپ میں سے جو بہتر سمجھوں گا اسی کو خلیفہ بناؤں گا حضرت علی اور حضرت عثمان نے عبد الرحمن ابن عوف کو اختیار دے دیا عبد الرحمن ابن عوف مدینہ منورہ میں گھومے کہتے ہیں مردوں سے بھی معلوم کیا عورتوں سے بھی معلوم کیا بچوں سے بھی معلوم کیا کہ آپ کی نزدیک عثمان اور علی میں کون بہتر ہے سب نے کہا حضرت عثمان بہتر ہے یہاں تک کہ جو باہر سے مسافر آ رہے تھے مسافروں سے بھی معلوم کیا انہوں نے کہا حضرت عثمان بہتر ہے پھر حضرت عثمان سے سوال کیا اگر آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا تو آپ کس طریقے پر چلیں گے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طریقے پر چلوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اگر میں نے ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا اپنے خیال کو ظاہر کروں گا اور اسی پر چلوں گا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت عبد الرحمان نے بیعت کی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے خلیفہ بننے کے بعد جو ظالم لوگ تھے اسلام کے مخالفی خلافت کے مخالفی ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کمزور قسم کے آدمی ہے رکیب القلب ہے نرم ہے ان میں سختی نہیں ہے اس لیے اب بہت جلدی یہ خلافت گر جائے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے مضبوط ثابت ہوئے کہ پورے ایران کو فتح کیا پورے افغانستان کو فتح کیا یہاں تک کہ اسلام ازبکستان تک پہنچ گیا اور کہاں کہاں تک اسلام پہنچ گیا اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ خلافت کے مخالفین کہنے لگے اب کیا کریں گے اب تو اسلام نے اور کی مضبوط خلافت میں کہہ رہا تھا کہ مضبوط خلافت ہو کام چلتا ہے اور برکت ہوتی ہے پھر انہوں نے عبداللہ ابن سبا یہودی تک اور اوپر سے مسلمان ہوا اور حضرت علی کی فضیلت کے وہ سب سے بہتر ہے نعرہ لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان سے خلافت چھینی گئی زبردستی یہاں تک کہ حضرت علی کی الوحیت کے وہ معبود اور الہ ہے یہ کہا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلاف انہوں نے بہت بڑا محاذ بنایا بہت بڑا میدان بنایا اور اس پر قسم قسم کے الزامات لگائے یہ اپنا مال تقسیم کرتے ہیں رشتہ داروں کو دیتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا میرا ذاتی مال ہے میں رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہوں دوسروں پر بھی خرچ کرتا ہوں یہ کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں پر گورنر بنایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھتیس گورنر تھے ان میں سے صرف تین کے رشتہ دار تھے وہ بھی دور کے رشتہ دار یہ تو کچھ بھی نہیں فرمایا رشتہ داروں کو کیسے میں تو جو صلاحیت رکھتا ہو اس کو رکھتا ہوں اور اس کو غلط گورنر بناتا ہوں بہرحال ظلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے مصر اور کہاں کہاں سے لوگ جمع ہوئے ان پر حملہ کیا اور ان کو شہید کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے نہ جاہلیت کے زمانے میں کبھی شلوار پہنی تھی اور نہ مسلمان ہونے کے بعد لیکن اس دن انہوں نے شلوار پہنی اور فرمایا اگر وہ ظالم آ کر مجھے کھینچیں گے تو کھینچنے کی وجہ سے عورت جس کو کہتے ہیں چھپے ہوئے آزاد اور چھپی ہوئے ننگے ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا اور انہوں نے فرمایا میں کو دیکھا حضرت عثمان نے فرمایا ان کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی تھے اور فرما رہے تھے آپ کا روزہ ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ افطار کریں اور فصیفی رحم اللہ یہ آیت کریمہ پڑی اور اسی کے اوپر خون کے قطرے گر گئے اور ظالموں نے شہید یہی مقصد تھا حضرت عمر چلے جائیں گے خلافت ختم ہو جائے گی چنانچہ کچھ مدت کے بعد جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف چل رہا تھا تو اس وقت وجوہات رکی ہوئی تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دی انہوں نے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش حضرت حسن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں فرمائیں گے کرائیں گے تو حضرت مہاجے کے آنے کے بعد پھر خلافت مضبوط ہو گئی اتنی مضبوط ہو گئی کہ ابھی مفتی عبد القادر صاحب نے ذکر کیا بیت المقدس کا تو بیت المقدس کا جو نچلا حصہ ہے مشہور یہ ہے کہ یہ عبد الملک ابن بروان میں بنایا لیکن تحقیق والے کہتے ہیں کہ وہ جنات تو بنایا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک ایک پتھر یہاں سے وہاں تک کتنے لمبے چوڑے پتھر ہیں آخر تک کہ آدمی اٹھانا مشکل ہے اور اوپر کا حصہ عبد الملک ابن مروان نے بنایا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ جیت تھے پھر معاویہ اس کے بعد مروان اس کے بعد عبد الملک ابن مروان اس کے بعد ولید ابن عبد الملک اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا تو یہ جو مسلمان حکومتیں ہیں اگر ان میں ذرا جوش ہو ہوش ہو اسلام اور مسلمانوں کی حمایت ہو تو یہ اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں لیکن کیا کرے وہ مسلمان حکمران بھی دونوں دوسروں کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اجتماعی قوت عطا کرے جب اجتماعی قوت ہوگی مضبوط قوت ہوگی پھر ہماری نماز بھی محفوظ ہوگی ہمارا روزہ بھی محفوظ ہوگا ہماری کتابیں بھی محفوظ ہوں گی ہمارے مدارس بھی محفوظ ہوں گے ہمارے مساجد بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارے جامعات بھی محفوظ ہوں گے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بھی ہوگی اور ولا تفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے واعتصموا بحبل و بحب اللہ جمی ولا تفر اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور انتشار مت کرو منتشر مت ہو جاؤ تفرقہ مت کرو اور ٹولی ٹولیوں میں اور گروپ اور جماعتوں میں مت بٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا جب مدینہ منورہ آئے تو اوس اور حضرت کو ایک بنایا جو ایک سو بیس سال سے لڑ رہے تھے ان کو ایک بنایا تاکہ مسلمانوں کی مضبوط طاقت بن جائے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقع بھائی چارہ قائم کیا تاکہ مہاجرین اور انصار ایک ہو جائے تو متحد ہونا غیر مسلموں کے مقابلے میں اور باطل کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضور کی وفات ہوئی تھی پیر دن اور بدھ کی رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرایا گیا تھا اتنا وقت کیوں لگا تاکہ مسلمان متفق ہو جائے ایک خلیفہ پر جب سب حضرت ابو بکر صدیق پر متفق ہو گئے اس اس کے کے بعد بعد کام پھر حضرت کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن اور دوسرے کام کیے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باطل کے مقابلے میں ایک بنائے اور سب کو نیک بنائے اور بزرگوں نے یہی کام بھی جو ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ کسی کے اوپر مسلمانوں کو متفق کر اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں تو اختلافات کو بچانے کے لیے اس پر کم سے کم پہنچ جاؤ جو دوسری چیزوں میں اختلاف کرتے ہو تو آپ کی مرضی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی چھ نمبروں پر لوگوں متفق کیا علم ہے ذکر ہے نماز ہے اور جو اکرام مسلم وغیرہ ہے ان پر اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں اقرار مسلم غیر مسلم کہتے ہیں تو مسلمان کا اقرار کرتے مسلم کا مطلب تابیدہ ہے جو حکومت کا تابیدہ ہو غیر مسلم اس کی بھی اس کا بھی اقرار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تو وسلم